حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلند آواز سے برسر عام یہ کہتے ہوئے سنا یقیناً آل ابی یعنی فلاں میرے ولی نہیں میرا ولی صرف اور صرف اللہ تعالی ہے اور نیک مومن ہے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ سو انیس